السلام علیکم students welcome to lecture thirty one of the operating systems course last time if you recall we start discussing the very important topic of memory management تو ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ میمری مینجمنٹ کا ایشو ابھی ڈسکس کر رہے ہیں ورچوئل میمری کی ڈسکشن ابھی شروع نہیں کی ہم نے وہ کریں گے انشاءاللہ شاء چیپٹر ٹین میں تو جتنے ایشوز چیپٹر نائن میں ہم ڈسکس کریں گے وہ سارے میموری مینج کے بیسک ایشوز ہیں تو اس میں کچھ پریلیمنری ڈسکشن ہم نے کی کہ میموری مینجمنٹ کیا ہوتی ہے اس کے basic techniques memory memory management کی کیا ہیں یہ باتیں کی تھی آج وہیں سے بات آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے کہ اگلی بات کریں let's look at the agenda look at the slide well first review the previous lecture پھر بات ہم نے تھوڑی سی کی تھی ڈائنامک لنکنگ کی last time but at the very end of the lecture تو ڈائنمک لنکنگ کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں گے اس کے بعد ایک پہلی جو میموری مینجمنٹ کی ٹیکنیک ہے جو اسینشلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں ورچوئل میموری کا بھی کانسیپٹ ہے وہ ڈسکس کر لیں گے اس کو ہم کہتے ہیں اوور لیز اس کے بعد ڈسکشن کریں گے سواپنگ کی سواپنگ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سی پی یو اسکیجلنگ کی بات کی تھی تو میڈیم ٹرم اسکیجولر کی بات بھی کی تھی جس کو ہم سواپر بھی کہتے ہیں اس میں سواپنگ کی ڈسکشن ہم نے کی تھی آج اس کو دوبارہ دیکھ لیں گے from the perspective of memory management ٹھیک ہے تو اس کی ایک ایگزامپل بھی دیکھ لیں گے اس کے بعد ہم ایک بات میں کروں گا کہ جتنی ڈسکشن ابھی تک ہم کر رہے ہیں اور سوائے اوور لیس کی ڈسکشن کے آج باقی بھی جو ڈسکشن کریں گے وہ پرائمریلی ہوگی کہ پروسیس کو جب میمری میں رکھا جاتا ہے لوڈ کیا جاتا ہے تو میموری جو پروسیس کو ایلوکیٹ کی جاتی ہے وہ کنٹیگوس لوکیشنز میں ہوتی ہے یعنی میموری کے اندر پروسیس ایک جگہ پہ پڑا ہوتا ہے یہ نہیں کہ اس کا کچھ حصہ ایک جگہ پہ ہو کچھ حصہ ایک اور جگہ پہ ہو یہ نہیں ہوگا انٹل اسپیسیفکلی سے that's what we are going to do now ٹھیک ہے تو اس کی بات کر لیں گے اس میں دو ٹیکنیکس پرائمریلی یوز ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں کہ multi programming with fixed number of tasks یا فکسڈ نمبر آف پروسیسز اور multi programming with variable number of task یا ویریبل نمبر آف پروسیسز اس کے acronyms as you can expect are M F T and M V T اور اس کے بعد as always we'll recap the lecture ٹھیک ہے اچھا اب اگلی سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا باتیں کی تھی تھوڑی سی میں آپ کو یاد کرا دوں گا جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ میموری مینجمنٹ ہے کیا تو میموری مینجمنٹ کی جو بیسک کرکس ہے وہ یہ ہے کہ میموری مینیجر نے دو چیزیں کرنی ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ فری اسپیس مین میمری میں کس کس جگہ پہ ہے کتنی ہے وہ اس نے میموری مینیجر نے کرنی ہوتی ہے یعنی میموری مینجمنٹ کی جو سافٹ ویئر ہے اس نے کرنی ہے so we call it free space management کہ کتنی فری اسپیس ہے میمری میں کس کس جگہ پہ ہے ٹھیک ہے دوسری ہے کہ جو میموری پروسیسز یوز کر رہے ہیں اس کا بھی میمری مینجمنٹ سافٹ ویئر نے it has to keep track of them کہ کہاں پہ میمری ایلوکیٹ کی گئی ہے پروسیس کو and so on and so forth so اس اینگل سے پروسیسز کو میمری ایلوکیٹ اور ڈی ایلوکیٹ کرنے کے اینگل سے اگر دیکھیں تو میمری مینجمنٹ بیسیکلی کرتی ہے کہ ایک پروسیس کو کتنی میمری ایلوکیٹ کرنی ہے کس جگہ پہ کرنی ہے اور کب کرنی ہے اور اسی طرح سے کب میمری اس کو اس کی ڈی ایلوکیٹ کرنی ہے اور کتنی میمری ڈی ایلوکیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ بیسک ایشو ہے میموری مینجمنٹ کا یہ بیسک پرپز ہے میمری مینجمنٹ کا تو ویسے ہم کہہ سکتے ہیں ان ون سینٹینس کہ memory management purpose is to allocate and deallocate memory in a fair secure and efficient manner ہم چاہتے ہیں کہ مین میموری جو ہے اس کو ایفیشینٹلی یوز کیا جائے جتنی کم سے کم ایک پروسیس کو میموری ایلوکیٹ کر کے پروسیس کو ایکسیکیوٹ کرا دیا جائے اتنی اس کو ایلوکیٹ کی جائے تو اس کی ڈفرنٹ ٹیکنیکس ہیں وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تو یہ بیسیکلی میموری مینجمنٹ کا پرپز ہے اس زمرے میں ہم نے بات کی کہ سورس پروسیس سورس کوڈ جو ہوتا ہے آپ کا کسی پروگرام کا اس کو ایکسیکیوٹ بنانے کے لیے کون کون سے اسٹیپس انوالوڈ ہیں اور ان کا پرپز کیا ہے تو یہ ہم نے دیکھا فرام سورس ٹو ایکسیکیوٹ یعنی سورس پروگرام کو لے کے اس کو کس طرح ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے into an executable program ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایڈریس بائنڈنگ کیا ہوتی ہے تو سورس پروگرام کو ایکسیکیوٹیبل بنانے کے لیے آپ نے اس کو اگر تو high level language such as C C plus plus Java میں ہے تو اس کو آپ کمپائل کریں گے کمپائلر آبجیکٹ کوڈ دے دے گا آپ کو یا پہلے اسمبلی کوڈ دے گا پھر اسمبلر یوز کریں گے پھر آپ کو آبجیکٹ کوڈ مل جائے گا جنرلی آج کل کے کمپائلرز میں یہ دونوں اسٹیپس کمبائن کر دیے جاتے ہیں یعنی کمپلیشن کا اور اسمبلی کا پروسیس کمبائن کر کے سورس کوڈ سے آپ کو آبجیکٹ کوڈ مل جاتا ہے اچھا آبجیکٹ کوڈ ہوتا ہے مشین جو underlying C P U ہے اس کی انسٹرکشن سیٹ کے مطابق یعنی وہ ہوتا مشین انسٹرکشنز میں ہے but it is not executable ایٹ اس کو لنک پہلے کیا جاتا ہے یعنی it goes through another piece of code another processor known as the linker تو لنکر بیسیکلی یہ کرتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی انریزالوڈ ریفرنسز ہیں مثلاً یہ کہ کوئی لائبریری کو آپ کال کر رہے ہیں اور لائبریری کا کوڈ آبویسلی آپ کے پروگرام ماڈیولس کا حصہ نہیں ہوگا تو اس کو کس طرح سے ریپلیس کر دیا جائے may be with the code for the library function جو کہ آپ نے کال کیا ہے یا کچھ اور طرح سے اس کو ہینڈل کیا جائے well see when we talk about dynamic and static linking as to to those things are and how memory library reference is resolved تو لنکنگ کے بعد آپ کو مل جاتا ہے ایکسیکیوٹیبل کوڈ اچھا ایکسیکیوٹیبل کوڈ کو جب ایکسیکیوٹ کرنا ہو یہ تو ڈسک پہ ہوگا ٹھیک ہے اس کو بائنڈری کوڈ بھی کہتے ہیں ایکسیکیوٹیبل کوڈ بھی کہتے ہیں ایکسیکیوٹیبل یا بائنڈری امیج بھی کہتے ہیں تو یہ ڈسک پہ ہوگا اب اس کو جب رن کرنے آپ نے تو یا تو آپ کمانڈ لائن یوز کریں گے یا کسی آئیکن کو ڈبل کلک کریں گے تو ایک اور آپریٹنگ سسٹم کا پروگرام ہے اس کو کہتے ہیں لوڈر وہ اس ایکسیکیوٹیبل کو لے گا میموری میں لوڈ کر دے گا ٹھیک ہے اچھا تو اس طرح ہم نے دیکھا کیسے سورس پروگرام سے ایکسیکیوٹیبل پروگرام تک آپ پہنچتے ہیں اور ایکسیکیوٹیبل رن کرتے ہیں یعنی لوڈر اس کو مین میموری میں ڈال دے گا میموری مینجمنٹ سے کہے گا کہ یہ میرا پروگرام ہے اور اس کو میموری میں رکھ رہے ہیں memory manager is going to allocate of space and appropriate space at the right place in the main memory to load this program C P U کو سیٹ کر دیا جائے گا to appropriate state so that C P U can fetch the first instruction the program to be executed and decode it and and get into this machine cycle as we call it اچھا یہ تو بات ہوگی کہ سورس سے ایکسیکیوٹیبل کوڈ آپ کیسے جنریٹ کرتے ہیں اور کیسے ایکسیکیوٹ کرتے ہیں پھر ہم نے بات کی تھی ایڈریس بائنڈنگ کی کہ ڈیٹا اور انسٹرکشنز کو ایک پروگرام میں ایڈریسز کیسے اسائن کیے جاتے ہیں کہ کن کن میموری لوکیشنز میں particular pieces of data and instructions ہوں گی تو اس کے تین طریقے ہم نے ڈسکس کیے پہلا تھا کمپائل ٹائم بائنڈنگ دوسرا تھا لوڈ ٹائم بائنڈنگ تیسرا تھا ایکسیکیوشن ٹائم بائنڈنگ یا ڈائنیمک بائنڈنگ بھی اس کو کہتے ہیں کمپائل ٹائم بائنڈنگ میں ایڈریسز اسائن ہو جاتے ہیں ڈیٹا اور انسٹرکشنز کو at compile time load time binding میں یہ ہوتے ہیں at the load time dynamic binding یا رن ٹائم یا ایکسیکیوشن ٹائم بائنڈنگ میں ہوتے ہیں ایز دا پروگرام رنس ان کا فرق پرائمریلی یہ ہوتا ہے کہ اگر لوڈ یا کمپائل ٹائم بائنڈنگ ہو تو پروگرام کو ایک ہی جگہ پہ آپ لوڈ کریں گے اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ موو نہیں کر سکتے رن ٹائم بائنڈنگ میں یہ ہو سکتا ہے کہ پروگرام کو ٹیمپریریلی آپ موو کر دیں پر ہیپس آن دا ڈیسک جو کہ سواپر کرتا ہے یہ میڈیم ٹرم اسکیجولر کرتا ہے اور بعد میں اس کو میموری میں لے کے آئیں تو کسی اور جگہ بھی جا سکتا ہے it can still run properly ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے تین ٹیکنیکس ایڈریس بائنڈنگ کی اچھا اگلی چیز جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ تھی logical to physical address translation تو اس زمرے میں میں نے بڑی دو ایگزامپل دی تھی کہ ہم بیسکلی یوز کرتے ہیں unless we talk specifically about you know certain techniques for memory management such as paging and segmentation which you are going to do later on in the chapter تو بیسکلی آج کل کی جو ڈریسنگ یوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے based offset type addressing جو کہ آپ نے کمپیوٹر uh, آرکیٹیکچر کے کورس میں اسمبلی لینگویج کے کورس میں ڈسکشن کی ہوگی تو ہم نے کہا کہ ایک رجسٹر سی پی یو کا ہوتا ہے جس کو ریلوکیٹیبل ریلوکیشن رجسٹر کہہ دیں یا بیس رجسٹر کہہ دیں انٹیل کی ٹرمینالوجی میں اس کو ہم سیگمنٹ رجسٹر کہتے ہیں تو اس رجسٹر میں you put the address for the first instruction of the program the process as it resides in the main memory ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ریلوکیشن رجسٹر یا سیگمنٹ رجسٹر ایک اور رجسٹر ہوتا ہے جس میں لاجیکل ایڈریس ہوتا ہے یا offset with respect to this base ٹھیک ہے کہ یہ کتنا دور ہے یہ location with respect to the base اچھا انٹل اور پھر آپ فزیکل ایڈریس کیسے جنریٹ کرتے ہیں from logical to physical logical address ہم نے کہا تھا it is generated by the C P U physical address ہوتا ہے for the particular location the main memory so C P U جو لاجیکل ایڈریس جنریٹ کرتا ہے یہ پروسیس کے ایڈریس اسپیس میں کسی چیز کو ریفر کر رہا ہوتا ہے لیکن جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا کہ یہ پرٹیکولر چیز پروسیس اسپیس کے اندر would have to be somewhere in the main memory تو مین میموری میں کس جگہ ہے یہ پرٹیکولر چیز جس کا logical address C P U generate کر رہے اس کے لیے سی پی یو کے اندر ایک پیس آف ہارڈ ویئر ہوتی ہے which is part of the C P U known as the memory management unit اس میں اگر ری لوکیشن رجسٹر یوز کر رہے ہیں یا سیگمنٹ رجسٹر یوز کر رہے ہیں تو کوئی پروسیس کر کے سیگمنٹ رجسٹر کی ویلو کو یا ری لوکیشن رجسٹر کی ویلو کو اور یہ آف سیٹ کو کسی طرح سے کمبائن کر کے فزیکل ایڈریس جنریٹ کیا جاتا ہے سمپل ٹیکنیک میں بھی simply adding the offset اور the logical address into the relocation کی ویلو ایٹی سکس جو آرکیٹیکچر ہے اس میں میموری مینیجر جو سوری میموری مینجمنٹ یونٹ جو ہے وہ سیگمنٹ رجسٹر کی ویلو کو شفٹ لیفٹ کر دیتا ہے by four bits and it add the value of the logical address which we see is in instruction pointer اور پھر فزیکل ایڈریس مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اگزامپل ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھ لی تھی اس کے بعد ہم نے کی تھی بات کہ کس طرح میمری کو افیشئنٹلی یوز کیا جا سکتا ہے تو اس زمرے میں دو باتیں کی تھی ایک تھی ڈائنمک لوڈنگ کی جس کو ڈیٹیل میں ہم نے دیکھ لیا تھا دوسرا ڈائنمک لنکنگ کی جس کی بھی تھوڑی بہت ڈسکشن ہم نے کر لی تھی but I would review that again today but more detail کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ڈائنمک لوڈنگ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک پروسیس کا piece of code for example function code for function is not loaded into the memory until it is needed یعنی جب بھی ایک فنکشن کال ہوگی ایز دا پروگرام ایکسیکیوٹ تب کورسپونڈنگ کوڈ جو ہے نا فنکشن کا وہ مین میموری میں لوڈ کیا جائے گا تو ہوتا کہ اس سے کیا اس کے ایڈوانٹیجز ہیں یا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ایڈوانٹیجز تو یہ ہیں کہ آپ آپ کے پروگرام میں ٹپکلی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک پرٹیکولر رن کے لیے ضرورت نہیں ہوگی اسپیسیفکلی جو ایرر ہینڈلنگ کوڈ ہوتا ہے ایکسیپشن ہینڈلنگ کوڈ وہ اگر انلیس کے کوئی ایکسیپشن ہو جائے پروگرام میں اس کو یوز نہیں کیا جاتا so is no need to load that part of the program before the process the program starts running ٹھیک ہے یا کئی فیچرز ایسے ہوتے ہیں اپلیکیشنس کے یا پروگرامس کے جو آپ نارملی یوز نہیں کرتے تو ان فیچرس کے کورسپونڈنگ کوڈ بھی جو ہے اس کو لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے ایگزامپل دی تھی کہ فار ایگزامپل یو یوزنگ سے you know word processing software تو نارملی آپ کیا کرتے ہیں یو نو آپ اپنی بناتے ہیں فائل بناتے ہیں ٹیکسٹ فائل اس کو آپ یو نو ڈفرینٹ طریقے سے بولڈ uh, کرتے ہیں کسی حصے کو کسی کو انڈر لائن کرتے ہیں نو پوائنٹ سائز چینج کر دیتے ہیں کلر چینج کر دیتے ہیں بیک گراؤنڈ چینج کرتے ہیں so and for but you don't use all the features so اس لیے سارے کے سارے ایکزیکٹیبل کو لوڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لوڈ کریں وہ حصہ میموری میں جس کی ضرورت پڑے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے اسے ہو سکتا ہے potentially the loading time of the the executable وہ take less time main memory space ہو سکتا ہے کم یوز ہو ٹھیک ہے یہ تو ہوگی advantages main advantages disadvantages کی کیا ہو سکتی ہے ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کیونکہ رن ٹائم پہ یہ چیزیں لوڈ ہو رہی ہیں تو اس سے ایکسیکیوشن ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہوگا یعنی پروگرام سلولی رن کرے گا اچھا یہ تو باتیں ہوگی لاسٹ ٹائم جو ہم نے ڈیٹیل میں چیزیں ڈسکس کی تھیں آج ہم دیکھ لیتے ہیں ڈائنمک لنکنگ کو ایک دفعہ پھر just to make sure you understand this completely and then we'll move on اچھا ڈائنمک لنکنگ کے سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ اسٹیٹک لنکنگ کیا ہوتی ہے اگر سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں تو in static linking system language libraries are linked at compile time and like any other object module are combined by the load into the binary image یعنی جب آپ کا پروگرام لوڈ ہو رہا ہوگا تو یہ ساری کے ساری لائبریری فنکشن کالس کا بھی کوڈ لوڈ ہوگا آپ کے پروگرام کے ساتھ تو کوڈ آپ کا بڑا ہوگا it would be bloated code dynamic linking میں ہم کیا کرتے ہیں اگلی سلائڈ میں دیکھیں کہ in dynamic linking linking is postponed until run time یعنی لائبریری کالس کا جو کوڈ ہے جو اپنے پروگرام میں آپ لائبریری کالس کر رہے ہیں وہ آپ کے لوڈ ٹائم پہ آپ کے پروگرام کے ساتھ لوڈ نہیں ہوگا it would be postponed linking would be postponed until the program runs ٹھیک ہے تو جو کال ہوتی ہیں آپ کے فنکشن میں آپ کے پروگرام میں for any libraries for example math library use کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ پاور کا فنکشن یوز کر رہے ہو sine cosine whatever تو ان کالس کو کیا ہوگا اگلا بلٹ دیکھیں stub call is replaced to of code called stub which is used to locate memory sari library will یعنی لائبریری کال جو small ساری they will be codes by small وہ اسٹب جو ہیں جب رن ٹائم میں ایکسیکیوٹ ہوتے ہیں تو دو کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اگلی سلائڈ میں دیکھیں کہ ان کا کام کیا ہے کہ during execution of a process stub is replace by the address of the relevant library code and the code is executed یعنی جب اسٹب ایکسیکیوٹ ہوتا ہے تو دو چیزیں کرتے ہیں ایک تو لوکیٹ کرتا ہے کہ یہ لائبریری فنکشن کا کوڈ مین میموری میں کدھر ہے اگر تو مین میموری میں ہے تو اس کا جو ایڈریس ہے اس کو اس یہ اسٹب ریپلیس ہو جاتا ہے اس کے ایڈریس سے and effectively that piece of code starts execution یہ تو اس صورت میں ہوگا کہ وہ کوڈ آلریڈی مین میموری میں ہو مے بی دس پروگرام اور some other program use the same library function تو وہ لوڈ ایک دفعہ میموری میں ہو جائے گا اس کے بعد جو سبسیکوینٹ کالز ہوں گی فار دا سیم فنکشن ان کے لیے دوبارہ اس کوڈ کو میموری میں لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اچھا لیکن اگر تو یہ پروسیس پہلا ہے جس نے کسی لائبریری فنکشن کو کال کیا ہے اور وہ کوڈ ابھی مین میموری میں نہیں ہے تو اس کوڈ کو پہلے مین میموری میں لایا جائے گا اس کو لوڈ کیا جائے گا ایٹ این اپروپریٹ پلیس اور اس کا جو ایڈریس ہے of the first instruction of that code that would replace the stub اور پھر وہ کوڈ ایکسیکیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو اس طرح ہم ہینڈل کرتے ہیں library reference in dynamic linking this is all happening at run time ٹھیک ہے اچھا یہ بات ہوگی اگلی سلائڈ میں دیکھ لیں کہ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں ڈائنمک لنکنگ کی اس سلائڈ میں میں نے ایڈوانٹیجز لکھ دی ہیں which are potentially less time needed to load program اس کی بات بھی میں نے کر دی کہ اگر لنکنگ رن ٹائم تک پوسٹ ہو گئی ہے تو جو لائبریری کے ماڈیولس کے فنکشنس کے کوڈ ہیں they are not going to be loaded as part of your program ٹھیک ہے اچھا اس کا مطلب ہے کہ پروگرام لوڈ ٹائم کم ہو سکتا ہے پوٹینشلی دوسرا یہ ہے کہ potentially less memory space needed یعنی آپ کی لائبریری ریفرنس کو کیونکہ کمپائل ٹائم پہ لنک نہیں کیا گیا and the library code have not become part of your executable so potentially main memory میں be needed to store your executable اور کیونکہ میمری میں شروع میں نہیں ان کو لایا جائے گا ٹھیک ہے until a particular call is made ٹھیک ہے میمری میں آپ کا پروگرام لوڈ ہو گیا اور انٹل اے فنکشن کو لائبریری کال از انوکڈ اس کا اسٹب رن نہیں کرتا تب تک اس کا کورسپونڈنگ کوڈ مین میمری میں نہیں لایا جائے گا ٹھیک ہے تیسرا یہ ہے کہ کیونکہ امیج کا سائز چھوٹا ہوگا آپ کے ایکسیکیوٹیبل امیج کا اس لیے پوٹینشلی ڈسک اسپیس بھی کم لگے گی اچھا یہ ایڈوانٹیجز ہو گئی اگلی سلائڈ میں دیکھ لیں کہ ڈس ایڈوانٹیج اس کی اگر ہے تو وہ کیا ہے تو پرائمریلی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے اس کی اور وہ یہ ہے کہ رن ٹائم پہ کیونکہ لنکنگ ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ پرٹیکولر لائبریری فنکشن پہلے ابھی تک نہ یوز کیا گیا ہو تو اس کا کوڈ ڈسک سے مین میموری میں لانا پڑے گا اور پھر اسٹب ایکسیکیوشن اس کی جب کمپلیٹ ہوگی تو پھر یہ لائبریری کوڈ رن کرنا شروع کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوڈنگ دا پروگرام اور relevant library code from the disk into the main memory since it is happening at run time program execution میں سلو ڈاؤن آپ کیونکہ G C C compiler probably use کر رہے ہوں گے اپنی اسائنمنٹس کرنے کے لیے تو ایک بات میں کرتا چلوں کہ by default G C C compiler dynamic dynamic linking use کرے گا یعنی آپ اگر کوئی لائبریری کالس کر رہے ہیں اپنے پروگرامز میں تو ان کو اسٹبز سے ریپلیس کر دیا جائے گا اور رن ٹائم پہ وہ اسٹبز جب رن ایکسیکیوٹ ہوں گے تو ان کو ریپلیس کر دیا جائے گا with addresses of the corresponding library codes اور پھر وہ لائبریری کوڈز رن کریں گے ٹھیک ہے this is what happens if you use the G C C compiler اور بائی ڈیفالٹ جیسے میں نے کہا اس میں ڈائنمک لنکنگ ہوگی اگر آپ specifically statically linked executable generate کرنا چاہیں by using the G C C compiler تو آپ کو ڈیش اسٹیٹک آپشن یوز کرنی پڑے گی اچھا یہ میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ایک میں انٹرسٹنگ آپ کو ایپیسوڈ سناؤں گا ڈائنیمک اور اسٹیٹک لنکنگ کے بارے میں تو وہ یہ basically just to take a minute کہ ریسنٹلی میرے پاس ایک اسٹوڈنٹس کا گروپ تھا جو کہ اپنے سینئر پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے تو وہ کر رہے ہیں کہ لینکس کرنل کو ماڈیفائی کر رہے ہیں to intercept various system as as open system call fork read and so on and so forth تو وہ ان کو انٹرسپٹ کر کے یعنی کرنل کو اس طرح ماڈیفائی کرنا ہے کہ جب بھی یوزر پروگرام کو یہ سسٹم کال کر رہا ہوگا تو اس کو انٹرسپٹ کر کے اپنا کوئی پیس آف کوڈ رن کریں گے وہ اچھا some of the brightest bunch of students that I seen in my teaching career وہ اس پہ کام کر رہے تھے تو one day you know they got stuck in this this uh, while they were you know implementing whole solution. What was was happening in their their sample program code they would make one open call لیکن کرنل جو ہے وہ کئی اوپن کو انٹرسپٹ کر رہی تھی اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اسٹوڈینٹس کو کہ یہ ہم پروگرام میں تو ایک اوپن ہے یہ ملٹیپل اوپنس کہاں سے آ گئی سو دے لٹرلی ی hours and the faculty you know we all spend long time the problem to see what پرنی necessarily for the student so many nights in this code پتا یہ چلا جی کہ یہ بیسکلی کوڈ ڈائنیمکلی لنک ہوتا ہے جی سی سی کمپائلر یوز کر رہے تھے تو it was using dynamic linking اور کیونکہ اس ان مشین پہ اور کوئی پروسیس رن ہی نہیں کر رہا تھا نو یوزر فرانسیز تو جو اوپن کال یوز کر رہے تھے وہ اوپن کال کے کورسپونڈنگ جتنی کوئی اور اوپن کالس ہونی تھی to maybe load executable from disk into memory کوئی فائل اوپن کر کے and so on all those were also being made تو you know this small problem you know caused them so many days of grief but eventually جب انہوں نے یہ اسپیسیفک فلیگ یوز کر کے G C dash static followed by whatever source code and so on وہ یوز کی the whole problem was was solve ٹھیک ہے so just thought this a very interesting you know problem that students encountered and how they it اچھا یہ تو بات ہوگی جو پچھلی دفعہ ہم نے باتیں کی تھیں اور ان پرٹیکولر آج ہم نے ڈائنمک لنکنگ کو ایک دفعہ ڈیٹیل میں دیکھ لیا اب آگے چلتے ہیں کہ آج کی جو ٹاپکس ہیں وہ ہم نے کیا ڈسکس کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا اگلا جو ٹاپک ہے امپورٹنٹ ویری امپورٹنٹ ٹاپک جیسے میں نے کہا تھا کہ this topic perhaps is one of the topics in chapter nine which would give you a flavour of virtual memory systems ٹھیک ہے یہ ہے اوور لیز کا تو دیکھ لیتے ہیں کہ اوور لیز ہے کیا اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیں گے اور پھر you will understand what I meant by saying کہ یہ تھوڑا سا فلیور آپ کو دے گا ورچوئل میموری کا اس وقت میں اس کو ایکسپلین بھی کر دوں گا اچھا دو چیزیں اس میں کہ overlays allow a process to be larger than the amount of memory allocated to it this is the basic concept behind virtual memory کہ virtual memory is a technique that allows you to run programs which are larger in size than the available main memory یعنی اویلیبل مین میموری اگر آپ کے پاس ہنڈریڈ میگا بائٹس ہے تو آپ کا ایک executable hundred ten megabytes کا ہے تو کیا وہ رن کر سکتا ہے اس سسٹم پہ جس میں مین میموری جو یوزر پروگرامس کو اویلیبل ہے وہ ہنڈریڈ میگا بائٹس کی ہے تو the answer is if the underlying O S uses virtual memory then the answer is yes ٹھیک ہے وہ کیا کیا ٹیکنیکس ہیں we'll discuss them starting next lecture lecture thirty two ان شاء اللہ ٹھیک ہے اچھا لیٹس کم بیک ہیئر یہ تو ایک بات ہوگی کہ overlays would allow you to run program process which is larger in size than the available main memory دوسرا یہ ہے کہ یہ کرتا کس طرح ہے اس طرح کرتا ہے کہ it keeps in memory only those instructions and data that are needed at a given time یعنی پروگرام کو ایک تو پارٹیشن اس طرح سے کرنا ہے کہ کچھ پروگرام جب رن کر رہا ہوگا تو جو بھی ڈیٹا اس کو چاہیے ہوگا اور انسٹرکشنز وہ مین میموری میں ہونے چاہیے جب یہ پیس آف کوڈ جب یہ حصہ پروگرام کا رن کر لے اور کوئی اور حصہ ہم نے رن کرنا ہے اور اس وقت یہ پرانے حصے کی ضرورت نہیں تو ہم نئے حصے کو اس کے اوپر رکھ دیں گے ٹھیک ہے اس کے اوپر لوڈ کر دیں گے this basic idea give the name to this technique of overlays ایک پیس آف کوڈ میموری میں ہے اس کو رن کیا جو بھی اس نے کرنا تھا اس نے کام کر لیا اب اس کی ضرورت نہیں اب اس پروگرام کے حصے کی ضرورت ہے جس نے اب رن کرنا ہے تو اس کو ہم اٹھا کے اس کے اوپر اوور لے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہینسن نیم اوور اگلی سلائڈ میں دیکھیں کہ then we see when other instruction are needed or I should have said other instruction and data are needed they are loaded into the space occupied previously by instruction that are no longer needed ٹھیک ہے یہ بھی میں نے بات کر لی اگلی جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یوزر پروگرامر اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے او ایس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اوور لیز جو ہیں یہ ٹوٹلی پروگرامر کی ریسپانسبلٹی ہے یعنی for a given problem you need to devise devise a computer solution for the problem for solving the problem تو آپ کو اس پرابلم کے اس طرح کے حصے بنانے پڑیں گے کہ کچھ تو آپ ڈیٹا آپ کو چاہیے ہوگا کچھ اب کمپائل کرتا ہے کمپائلر آپ کا پروگرام تو وہ سمبل ٹیبل جنریٹ کر دیتا ہے اینڈ سو آن ان چیزوں کے لیے میموری چاہیے ہوگی لیکن آپ کوڈ کو اس طرح ڈیزائن کریں کہ جی ایک حصہ اس وقت چاہیے گا ہوگا آپ کو اور باقی پروگرام کے حصے آپ کو مین میموری میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جب باقی کوئی حصہ مین میموری میں ہوگا تو پہلے جو حصے یوز ہو چکے ہیں یا اور some of time they won't be needed in the main memory یہ ساری پروگرامر کی رسپانسبلٹی ہے اور کب کون سا پروگرام کا حصہ مین میموری میں آنا ہے یہ پروگرام لکھنا بھی پروگرامر کا رسپانسبلٹی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں اوور لے ڈرائیور یہ جو پروگرام کے حصے ہم کر دیتے ہیں نا کہ یہ دو تین حصے کر دیے پہلے ہمیں پہلا حصہ چاہیے اس کو ہم کہتے ہیں اوور لے پھر دوسرا حصہ اس کو بھی اوور لے تیسرا حصہ اس اس کو بھی اوور لے تو پہلا اوور لے جب چاہیے تو یہ ڈرائیور جو آپ لکھیں گے وہ اس کو میموری میں لوڈ کر دے گا جب اس کا کام ختم ہو گیا تو اوور لے ڈرائیور دوسرے اوور لے کو اس کے اوپر رکھ دے گا and and so so on فون ٹھیک ہے اٹس آل پروگرامرز ریسپانسبلٹی اچھا تیسری میں نے بات یہاں نیچے کی ہے اس سلائڈ میں کہ programming design of overlay structure is complex and not possible for all cases ابھی جو میں ایگزامپل آپ کو دوں گا اٹ وڈ بی آبیس کہ اس میں اوور لیز آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن ہر پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو اوور لیز میں ڈیوائڈ کر سکیں it depends on the problem اگر تو پرابلم ایسی ہے کہ آپ نے اور ڈیزائن پر آپ نے ایسا کیا ہے کہ ہر وقت تقریباً سارے پروگرام کی میموری میں ضرورت پڑے گی آپ اس کو پٹیشن نہیں کر سکتے پروگرام کو کہ جی ایک حصہ اس کا بھی ضرورت ہے تو میموری میرے بعد میں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی then you can't really devise an overlayable solution for that problem اچھا اگلی سلائڈ میں ہم نے ایک ایگزامپل میں نے دی ہے کتاب میں بھی یہ ڈسکس ہوئی ہے کہ آف ٹو پیس اسمبلر اور کمپائلر اچھا اسمبلر اور کمپائلر ہم کہتے ہیں کہ جی سنگل پیس یا ٹو پیس اسمبلر یا کمپائلر ہوتا ہے کمپائلر کا کورس آپ لے رہے ہیں یا لیں گے ان فیوچر میں تو اس میں یہ چیزیں آپ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ کمپائلر کا کام کیا ہوتا ہے لیکن اگر ہم کہیں نا کہ سنگل پیس کمپائلر تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ it goes over your piece of code the source code only once اگر ایک کمپائلر یا اسمبلر دو دفعہ اسکین کرنا ہو اس کو آپ کے کوڈ کو تو ہم کہیں گے it's a two pass compiler ٹھیک ہے تو دو حصوں میں ہوتا کیا ہے ان پینس ون ٹپکلی وی سے کہ یہ بیسیکلی آپ کے سینٹیکس انالیس کرتا ہے دیکھتا ہے پہلے کہ پروگرام ٹھیک ہے اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے اور پھر اس کے انالیس کرتے سینٹیکس انالیس کر دیتا ہے کہ سینٹیکٹیکلی آپ کا پروگرام صحیح ہے یا نہیں دوسرے حصے میں یہ کرتا ہے کوڈ جنریشن یعنی ایکسیکیوٹیبل کوڈ جنریٹ کرتا ہے آپ کے پروگرام کے لیے اچھا وتھ دس بیک گراؤنڈ یہ ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ ٹو پیس کمپائلر ہے ہمارا ہمارے پاس اویلیبل مین میموری ہے صرف 150 ففٹی کلو بائٹس جو کوڈ سائز بنے آفٹر یوزنگ اوور لیز اچھا اس میں امپورٹنٹ میں ایک بات اور کرتا چلوں کہ جب آپ پارسنگ کر رہے ہوں اور سینٹیکس انالیسس کر رہے ہوں اپنے سورس پروگرام کی جب کمپائلر یہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت کوڈ نہیں جنریٹ ہو رہا ہوتا تو اگر آپ کمپائلر کے کوڈ کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں ایک میں وہ پارسنگ کر رہے اور سنٹیکس انالیسس کر رہے اور جب وہ کر چکا تو اس نے کوئی فائل ایسی جنریٹ کر دی ہے جو کہ اب دوسرا حصہ جس کو پیس ٹو ہم کہتے ہیں وہ یوز کر لے اور کوڈ جنریٹ کر دے تو ہم کو دونوں پیسز کا جو کوڈ ہے وہ مین میموری میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس پرابلم کو سالو کر لیا by devising two overlays one for pass one جس میں پارسنگ اور سینٹیکس انالیسس ہو گیا دوسرا فار کوڈ جنریشن جب پارسنگ اور سینٹیکس انالیسس کا کوڈ مین میموری میں ہے اس وقت کوڈ جنریشن والی کی نہیں ہے اینڈ وائس ورسا اچھا سو ٹوٹل کوڈ سائز جو بنا وہ 200 ہنڈریڈ کلو بائٹس بنا پیس ون کا سائز 70 کلو بائٹس ہے پیس ٹو کا 80 کلو بائٹس کوئی کامن روٹینز ہیں 30 کلو کی اور سمپل ٹیبل جو جنریٹ ہوا وہ 20 کے کا تو دا کوشچن دین از کہ یہ سارا اتنا بڑا کوڈ جو ہے ہنڈریڈ ٹو ہنڈریڈ کے کا یہ مین میموری میں پلس ڈرائیور uh, کا سائز میں نے لکھا the overlays driver is in ten K ٹھیک ہے تو اگر آپ سارا کوڈ یہ ایڈ کر دیں تو یہ تو آپ کو بن جاتا ہے you know hundred fifty plus fifty two hundred اور اوور لے ڈرائیور اگر دیکھ لیں تو وہ ٹو ہنڈریڈ ٹین تو کس طرح آپ ہنڈریڈ ففٹی میں اس کو ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم کرتے ہی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو کامن روٹینز ہیں تھرٹی کے کی وہ تو میموری میں ڈیفینیٹلی ہر وقت ہوں گی کیونکہ دونوں پینسز کا جو کوڈ ہے ان کامن روٹینس کو یوز کر رہے ہیں perhaps for error handling and so on دوسرا یہ ہے کہ سمبل ٹیبل بھی سارا وقت میموری میں ہونا ضروری ہے لیکن پیس ون اور پیس ٹو میں سے at a given time you only need one of them in the main memory جب پارسنگ اور سینٹیکس انالیسز ہو رہی ہے تو پیس ون کا کوڈ میموری میں ہونا ضروری ہے جب کوڈ جنریشن ہو رہی ہے تو پہلے پیس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم کرتے ہی ہیں کہ جب پروگرام ایکسیکیوشن اسٹارٹ کرتے ہیں تو جو اوور لیس ڈرائیور ہے وہ کامن روٹینس اور سمبل ٹیبل کو مین میموری میں ڈال دیتا ہے along with the code for pass one تو کتنی میموری یوز ہو رہی ہوگی assuming the driver is ten K seventy K for pass one thirty K for common routines hundred K plus twenty K for symbol table and ten K for the overlays driver so hundred thirty K میں ہمارا پروگرام چلنا شروع ہو جاتا ہے جب پینس ون ختم کر لیتا ہے اپنا کام may be it generate intermediate file تو پھر پینس ٹو کو وہ فائل لے کے کوڈ جنریٹ کرنا ہے تو پینس ٹو کو ہم لوڈ کر دیتے ہیں on top of passes one تاکہ ہمیں ایڈیشنل ایٹی کے میموری کی ضرورت نہ پڑے تو پھر کتنا ہو جائے گا مین میموری میں اس پروگرام کا code at a given time again eighty K for passes one thirty K for common routines which is hundred ten K plus twenty K for the simple table which is hundred thirty K پے the overlays driver so hundred forty K میں we still within hundred fifty K ٹھیک ہے تو اگلے پیج پہ یہ سمپلی ہم نے سلائڈ دکھا دی ہے کہ کس طرح ہنڈریڈ ففٹی کے کی اویلیبل میموری کو یوز کر کے ہم نے by using the technique of overlays we were able to execute a program which was two hundred K plus in size ٹھیک ہے basic concept of virtual memory management ٹھیک ہے جی اچھا یہ اوور لیز کی بات ہوگی اچھا سواپنگ میں دو چیزیں ہوتی ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا ایک تو سواپ آؤٹ یعنی پروسیس جو ایک میموری میں ہے اس کو ڈسک پہ ٹیمپرریلی ہم نے رکھ دینا so this is call swapping out یا سواپ آؤٹ پروسیس دوسرا یہ ہے سواپ ان یعنی جس کنڈیشن کی وجہ سے ایک پروسیس کو سواپ آؤٹ کیا گیا تھا وہ اب کنڈیشن ٹرو ہو گئی ہے تو اس پروسیس کو سواپ اسپیس سے واپس مین میموری میں لانا ہے اچھا یہ جو وقت لگے گا پروسیس کو سواپ آؤٹ کرنے میں یا سواپ ان کرنے میں بیسک جو زیادہ وقت لگے گا اس کام میں وہ ہوگا یہ ڈیٹا ٹرانسفر ٹائم یعنی اس جو سواپ آؤٹ ٹائم جو ہے یہ ٹرانسفر ٹائم میجر اس کا حصہ ہوگا تو total transfer time would be directly proportional to the amount of memory swapped یعنی جتنا بڑا پروسیس کا سائز ہوگا اس کو سواپ آؤٹ اور سواپ ان کرنے میں اتنا ہی زیادہ وقت لگے گا اور جنرلی اسپیکنگ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک ریزن جو ہے ناٹ جنرلی اسپیکنگ بٹ ایک ریزن سواپ آؤٹ کا یہ ہے کہ ایک ہائر پرائرٹی پروسیس آیا اس نے ایکسیکیوٹ کرنا ہے لیکن مین میموری میں جگہ نہیں ہے تو ایک پروسیس جو کہ ابھی مین میموری میں ہے اس کو سواپ آؤٹ کر دیا جائے گا to create space for this higher priority process اس کو میموری میں ڈال دیا جائے گا and then it would start execution تو یہ essentially we take may be the process which swapped out it was currently using the C P U ٹھیک ہے تو اس سے سی پی یو لے کے نئے ہائی پرائرٹی پروسیس کو دینے تو in the process of doing so we had to do swap out ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کانٹیکٹ سوئچ ٹائم اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا اچھا اگلی سلائڈ میں دیکھ لیں کہ ساری ایکٹیویٹی کو ہم نے ایک ڈائگرام میں شو کر دیا ہے کہ سواپ آؤٹ کا مطلب ہے ایک پروسیس لیٹ سے پی ون ان دس کیس اس کو مین میموری سے ڈسک پہ رکھنا ہے in an area called the swap space اور پروسیس پی ٹو کو جو کہ سپوزلی ایک ہائر پرائرٹی پروسیس ہے اس کو ڈسک سے لے کے مین میموری میں ڈال دینا اچھا اب ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں اگلی سلائڈ میں کہ what is the cost of swapping تو ہم اسیوم کر لیتے ہیں کہ پروسیس سائز ہے ون میگا بائٹس کا ٹرانسفر ریٹ جو ہے in transferring something from disk into main memory اور vice versa it is five megabytes per second let suppose swap out time کتنا ہو جائے گا آپ کا five seconds which is two hundred milliseconds نا اگر ہم سیوم کریں کہ ہمارا سیک ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے سیک ٹائم ہوتا ہے کہ ہیڈ جو ہے اس کو ایک سلینڈر سے دوسرے سلینڈر کے پاس موو کرنا ہے ٹھیک ہے ڈسک کا اسٹرکچر آپ نے انیشیل کسی کورسز میں پڑھا ہوگا ان پرٹیکولر میں ون ون oh میں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی سیومنگ دیٹس ناٹ نیڈیڈ ہم کہتے ہیں کہ لیٹنسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے یعنی ڈسک کا جو پلیٹر ایک ہے اس کو اسپن کر کے ہیڈ کے اندر آنا ہے تاکہ یہ سواپ آؤٹ یا سواپ ان ہو سکے تو ایوریج لیٹنسی ہم کہتے ہیں جی از ایٹ ملی سیکنڈس تو ٹوٹل سواپ آؤٹ کا ٹائم کتنا ہو جائے گا ٹو ہنڈریڈ تو ڈیٹا ٹرانسفر کے لیے ہو گیا ایوریج لیٹنسی آٹھ ملی سیکنڈ ہوگی تو two hundred eight milliseconds تو سواپ آؤٹ ایک پروسیس کو کیا کو سواپ ان کیا this is all happening to do the context switch between P one and P two تو ٹوٹل ٹائم کتنا ہو گیا آپ کا کانٹیکٹ سوئچ کا باقی ٹائم جو رجسٹر سیو کرنے کے انسان دل دل be be very small microseconds ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا 416 ہنڈریڈ سکسٹین ملی سیکنڈس اچھا اگلی سلائڈ میں دیکھیں میں نے یہ کہا یہ ہے کہ اگر ہم راؤنڈ رابن یوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو کوانٹم ہوگا ٹھیک ہے time for which C P is given to a process ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا جنرلی نائنٹی ٹین رول کہ کوانٹم جو ہے وہ ٹین پرسینٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ایک جو سی پی برس کا ٹائم ہے نا ایف سی پی برس سے جتنا بھی کوانٹم ہم دیتے ہیں جو whatever the quantum is which time اس سے ٹین پرسینٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو I call that ninety ten rule تو وہ کوانٹم کتنا ہونا چاہیے دیر فور اس کا مطلب کوانٹم چار سیکنڈ سے کم نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا کانٹیکٹ سوئچ ٹائم ہی فور ہنڈریڈ میری سیکنڈ سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کوانٹم جو ہے it should not be less than four جو ہے آپ کو اوور ہیڈ بہت زیادہ ہو جائے گا اچھا ایک یہ بات ہے دوسری یہ بات ہے سواپنگ سے ریلیٹڈ کہ اگر ایک پروسیس جس کو آپ نے سواپ آؤٹ کرنا ہے اس نے کوئی ریڈ یا رائٹ ایشو کی ہوئی تھی let head issue the file read اور وہ فائل ریڈ ابھی ہوئی نہیں ٹھیک ہے it is waiting for that read to happen یعنی فائل سے ڈیٹا لیا جائے گا اور اس پروسیس کے ڈریس فیس میں ڈالا جائے گا تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ if the read was going to happen between the device driver and the memory space of this process ٹھیک ہے اور وہ ابھی ان پٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی یعنی وہ ڈسک سے ڈیٹا ریڈ کر کے اس میموری اسپیس میں نہیں ڈالا گیا اس پروسیس کی ایڈریس اسپیس میں اور اس کو ہم سواپ آؤٹ کر دیتے ہیں تو پی ٹو جب آئے گا اس کی اسپیس میں تو جو فائل کا ڈیٹا ریڈ کر کے پی ٹو کی ایڈریس اسپیس میں چلا جائے گا we have to be careful about this تو اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے جسٹ ٹو میک شیور کہ اگر جو پروسیس واپ آؤٹ کرنا ہے اس کی کوئی پینڈنگ آئیو آئیو ہے اور جو ہے یہ پروسیس ایڈریس اسپیس میں ہوگی تو اس چیز کو کس طرح اوائڈ کیا جائے کہ سواپ آؤٹ ہو جائے دوسرا پروسیس آ جائے اور ایکچوئل پینڈنگ آئیو نئے پروسیس کے ایڈریس اسپیس میں ہو جائے ٹھیک ہے کس طرح اس کو ریزالو کیا جائے دو طریقے اس کے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ میک شیور کہ اگر کوئی پینڈنگ آئے ہو ہے کسی پروسیس کی اس کو سواپ آؤٹ نہ کیا جائے دوسرا طریقہ یہ ہے we actually you know do the second second technique you know in contemporary operating systems کہ direct I O user process address space سے نہ کی جائے یعنی کوئی بھی فائل ریڈ اور رائٹ ہو it should be done through kernel buffers پہلے ڈیٹا یوزر اسپیس سے کرنل بفر میں جائے ان کیس آف رائٹ اور وہاں کرنل بفر سے ڈسک پہ چلا جائے in case of read disk سے آ کے کرنل بفرز میں جائے وہاں سے پروسیس ڈریس پیس میں جائے تو یہ ٹیکنیک کامنلی آج کل یوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ دو طریقے ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے but it's a very important issue کہ اگر پینڈنگ آئے ہو کسی پروسیس کی ہے you don't want to choose it for swapping اچھا ایک اور میں بات کرتا چلوں یہ میں نے پہلے بھی کی تھی کہ we are still talking about allocation to process یعنی ایک کو نمبر ایک تو یہ ہے unless we are using overlays سارے کا سارا پروسیس مین میمری میں آئے گا اور یہ پروسیس ہوگا in one region of main memory یہ نہیں ہوگا کہ تھوڑا سا حصہ ایک میمری کے ریجن میں پڑا ہو تھوڑا سا ایک اور میموری اچھا اس میں آپ اس کی تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں کہ اس کے کیا کیا طریقے ہیں اچھا، ایک تو یہ ہے کہ کرنل اسپیس اور یوزر اسپیس مین میمری کے دو حصے ہم کرتے ہیں لاجیکل لاجیکلی کہ ایک میں تو کرنل کوڈ جو کہ ضروری ضروری ہوتا ہے ایز دا سسٹم رنس اس حصے کو ہم کہتے ہیں دا کرنل اسپیس یا کرنل میموری باقی جو حصہ ہے جس میں یوزر اپلیکیشن رن کر سکتے ہیں یوزر پروگرامز رن کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں یوزر اسپیس تو a process is placed in a single contiguous area main memory اور اس کو اگر پروسیس کو رن کرنا ہے جب ہم نے تو کس طرح اس کو رن کرتے ہیں یا کس طرح اس کی یو نو انسٹرکشنز اور ڈیٹا کو ہم ایکسس کرتے ہیں وہی جو ہم نے ٹیکنیک پہلے ڈسکس کی تھی جو address logical physical address translation کی ہم نے بات کی تھی پچھلے لیکچر میں کہ بیس یا ری لوکیشن رجسٹر ایک یوز ہوتا ہے پھر ایک لمٹ رجسٹر یوز ہوتا ہے اور دونوں کو ہم کمبائن کر کے کسی طرح ہم فزیکل ایڈریس جنریٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی ٹیکنیک یوز ہوگی اگر کنٹینگوسلی میموری الوکیٹ کی گئی ہے ایک پروسیس کو اس کو پکٹوریلی ہم نے اگلی سلائڈ میں شو کر دی ہے کہ یہ بات یہ چیز ہم نے دیکھی تھی لاسٹ ٹائم بھی کہ سی پی ایکچولی پوری ہم نے دیکھی تھی چیپٹر ون میں جب ہم نے پروٹیکشن کی بات کی تھی آف ہارڈ ویئر ریسورسز یا مین میموری پروٹیکشن کی بات کی تھی تو اس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ logical address C P U generate کرتا ہے اگر logical address is less than the limit register which contains the size of the process address space تو اٹس اے ویلڈ ایڈریس اور اگر یہ ویلڈ ہے تو آگے ری لوکیشن رجسٹر میں اس کو ایڈ کر کے ہم فزیکل ایڈریس کریٹ کر دیتے ہیں تو یہ ڈائگرام میں یہ شو کیا گیا کہ جو یلو ریجن ہے this is the process address space اور جو لاجیکل ایڈریس جنریٹ کیا گیا ہے یہ ایک پرٹیکولر لوکیشن کا جنریٹ ہوا تھا اس پروسیس کے ڈریس اسپیس میں اور اس لوکیشن کو ہم نے لائٹ بلو کلر سے شو کر دیا so again logical address generate ہوتا ہے سی پی یو جنریٹ کرتا ہے لمٹ رجسٹر میں ہم نے لوڈ کیا ہوتا ہے پروسیس کا سائز کیا ہے اگر logical address is less than the limit register یعنی پروسیس کے سائز سے چھوٹے ہیں تو پھر ہم اس کو جو ری لوکیشن رجسٹر ہے جو کہ بیس میں پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے پروسیس کے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں we get the physical address ٹھیک ہے we talk about this in chapter one also اچھا جب ہم نے کنٹینگوس میموری ایلوکیٹ کرنی ہے اور پورے کا پورا پروسیس مین میموری میں ہونا ہے تو اس کی دو ٹیکنیکس کامنلی یوز ہوتی ہیں multiprogramming with fix number of task یا پروسیسز اور multiprogramming with variable number of task تو پہلے دیکھ لیتے ہیں multiprogramming with fixed task اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو ایم ایف ٹیز کو ہم کہتے ہیں اس میں ہم کرتے ہی ہیں کہ is divided into several fix size partition اور یہ ہوتا ہے بوٹ ٹائم پہ ایچ پارٹیشن میں کنٹین ایگزیکٹلی ون پروسیس کیونکہ پروسیس ہم نے کنٹیگوس ایلوکیشن میں میموری لوکیشن میں دینا ہے اور ایک پارٹیشن میں ایگزیکٹلی ایک پروسیس ہوگا اگلی سلائڈ میں دیکھیں کہ boundaries for partition are set at boot time and may not be movable یعنی کتنی پارٹیشن میں مین میموری کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کیا ان کے سائزز ہیں this is all done at the boot time اور ان کے سائزز اور لوکیشنز چینج نہیں ہو سکتے as the computer system runs اگر ان کو چینج کرنا ہے then we'll have to reboot system اچھا اب جو پروسیسز مین میموری میں آنے ہیں ان کو کس طرح سے مینج کیا جاتا ہے کہ کون سا پروسیس کس پارٹیشن میں جاتا ہے اس کے دو طریقے ہیں ٹھیک ہے ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر پارٹیشن کے لیے ایک ان پٹ کیو ہوگی جب ایک پروسیس میموری میں آنا ہے تو depending upon it size it's going to go a queue associated with partition which can contain this particular size process اچھا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک کیو ہو ان پٹ پروسیس کی اور سارے کے سارے پروسیس جن کو مین میموری میں لوڈ کرنا ہے وہ اسی کیو میں کیو اپ ہو جائیں گے جب کوئی پارٹیشن اویلیبل ہوتی ہے تو ایک پروسیس اس میں سے کیو میں سے چنا جائے گا اور اس کو اس پارٹیشن میں ڈال دیا جائے گا کیا طریقہ یوز کرتے ہیں کہ کون سا پروسیس کیو میں سے لے کے اس کو پارٹیشن میں ڈالا جائے گا اس کی میں بات ابھی کرتا ہوں اچھا ایک چیز کلیئر ہو جانی چاہیے اس سے multiprogramming with fix task کیونکہ مین میموری کو فکس نمبر آف پارٹیشن میں ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں لیٹ سے چار پارٹیشن میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں وتھ ڈفرنٹ ٹھیک ہے اور ہر پارٹیشن میں کیونکہ صرف ایک پروسیس آ سکتا ہے تو ایٹ اے گیون ٹائم کتنے پروسیس رن کر سکتے ہیں چار سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے تین ہوں ہو سکتا ہے دو ہوں لیکن چار سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں the degree of multiprogram by the number of partitions pictorially میں نے اگلی سلائڈ میں آپ کو دکھا دی ہے یہ ساری جو بات میں نے کی تھی کہ میموری کو ہم نے ان دس کیس جو کرنل اسپیس ہے اس میں ہم نے دکھا دیا ہے ایٹ دا لو اینڈ کہ آپریٹنگ سسٹم کوڈ یہاں پہ ہوگا پھر partition one partition two partition three partition four ہیں ان کے میں نے سیوم کر لیا لیٹ سے پارٹیشن ون جو ہے ہنڈریڈ ففٹی کے کی ہے پارٹیشن ٹو ٹو ہنڈریڈ کی پارٹیشن تھری تھری ہنڈریڈ کی اور پارٹیشن فور جو ہے وہ ہنڈریڈ کے کی ہے پارٹیشن ون تھری اور فور کے ساتھ جو لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کیوز اس میں پارٹیشن فور میں ابھی اس کی کیو میں ایک پروسیس ہے پارٹیشن تھری کی کیو میں ابھی چار پروسیسز ہیں پارٹیشن ون کی کیو میں تین پروسیس ہیں اور پارٹیشن ٹو کی کیو میں کوئی پروسیس نہیں ہے اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ depending upon the process size وہ اس سائز کے ہیں کہ کوئی پروسیس اتنا بڑا نہیں ہے جو کہ which lies in the range of hundred fifty to two hundred K ٹھیک ہے یا تو پروسیسز ہنڈریڈ ون ایک ہنڈریڈ کے سے کم سائز کے ہیں اور ان میں سے ایک ابھی ایک کیو میں ہے یا تین پروسیسز ایسے ہیں جو کہ ہنڈریڈ کے سے ہنڈریڈ ففٹی کے کی رینج میں آتے ہیں وہ سارے پارٹیشن ون کی کیو کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں ہنڈریڈ ففٹی سے ٹو ہنڈریڈ کے سائز کا کوئی پروسیس اس وقت نہیں ہے اور تھری ہنڈریڈ کے between two hundred K and three hundred کے سائز کے چار پروسیسز ہیں جو کہ پارٹیشن تھری کی ان پٹ کیو کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں تو یہ کلیئر آپ کو ہو جانا چاہیے اس ڈائگریم سے کہ اگر ایک پارٹیشن کے سائز کا پروسیس نہیں ہے اور باقی کیوز میں پروسیسز ہیں اور ہو سکتا ہے کہ باقی کچھ کیوز کے پروسیسز اس پارٹیشن میں بھی لوڈ کیے جا سکے لیکن because of this technique we are using of multiple input queues وہ پارٹیشن میں کوئی پروسیس نہیں جائے گا اس کا مطلب potentially we are wasting this space ٹھیک ہے اگلی سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک میں نے پوائنٹ یہ لکھا ہے کہ پوٹینشیل فار ویسٹڈ اسپیس اور دوسرا یہ ہے کہ لوڈ ٹائم ایڈریس پائنڈنگ اچھا potential for wasted memory space کی ایک تو بات میں نے کر لی کہ اگر ایک پارٹیشن ایم ہے لیکن اس کی انپٹ کیو میں کوئی پروسیس نہیں ہے لیکن کوئی اور ان پٹ کیوز میں پروسیس ایسے سائزز کے ہیں جو اس پارٹیشن میں جا سکتے ہیں لیکن ہم کسی اس پروسیس کو اس پارٹیشن میں نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے کیوں this is the technique we are using کہ ہر پارٹیشن کے ساتھ کیو ہے اور پروسیس جو اس کیو میں آئیں گے وہی اس پارٹیشن میں جائیں گے ایک تو یہ ہو گیا کہ پوری کی پوری پارٹیشن ویسٹ ہو سکتی ہے دوسری یہ ہے کہ کیونکہ ایک پارٹیشن میں ایک ہی پروسیس ہوگا لیٹ سپوز کہ ہنڈریڈ کے کی پارٹیشن میں ایک پروسیس ہے پی ون اس کا سائز جو ہے وہ ہے ایسے ففٹی کے تو ففٹی کے کا پروسیس ہے باقی ففٹی کے جو ہے it's going to go you know waste کیوں ہو سکتا ہے کہ پروسیس ٹوینٹی فائیو کے یا تھرٹی فورٹی کے کبھی ہو لیکن ہم اس کو باقی پارٹیشن کے حصے میں نہیں ڈال سکتے اس لیے کہ ہمارا رول ہے فکس سائز پارٹیشن میں کہ ایک پارٹیشن میں ایک پروسیس جائے گا تو اس سے بھی میموری اسپیس ویسٹ ہوگی آن دی ایوریج ایک پارٹیشن کتنی ویسٹ ہو رہی ہوگی ہو سکتا ہے یہ کمپلیٹلی یوز ہو رہی ہو ہو سکتا ہے کہ بالکل ایک دو بائٹس یا چند بائٹس ایک دو بائٹس تو پروسیس کی نہیں ہو سکتی کہ بہت تھوڑی سی یہ یوز ہو رہی ہے آن دی ایوریج ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدھی ان یوزڈ ہے so half of the partition at any given time half of every partition میں بی یوزڈ تو یہ دو وجہ سے ہم میموری کو ویسٹ کر رہے ہو سکتے ہیں ایک بات یہ ہے دوسری جو میں نے بات کی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی سلائڈ میں کہ load time binding is necessary for this یعنی ایک پارٹیشن ایک پروسیس کو جب ایک ہی پارٹیشن میں جانے ہیں ڈپینڈنگ پون اٹ سائز تو رن ٹائم پہ اس کو ہم بے شک سواپ آؤٹ بھی کر دیں نا واپس جب لائیں گے تو اسی پارٹیشن میں اس کو آنا ہے اس لیے جو ڈریسز ہیں وہ لوڈ ٹائم پہ بائنڈ ہوں گے ٹھیک ہے رن ٹائم پہ آل دو کے depending on the size of the process we could swap this process out and bring it back into اندر partition but with multiple input queues we are not doing تو اس لیے بائنڈنگ جو ہوگی لوڈ ٹائم ہوگی ٹھیک ہے اچھا اگلی سلائڈ میں میں دو چیزیں لکھ رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سنگل کیو ہم مینٹین کر لیں ساری پارٹیشن کی تو جب ایک پارٹیشن اویلیبل ہوتی ہے then we search the queue for a process when a partition becomes تو کرتے ہی ہیں کہ لیٹس اے پارٹیشن 200 ہنڈریڈ کے کی اویلیبل ہے ان پٹ کیو کو سرچ کرتے ہیں تین طریقوں سے ہم سرچ چوز کر سکتے ہیں پروسیس کو اس پارٹیشن میں لانے کے لیے فرسٹ فٹ بیسٹ فٹ یا ورسٹ فٹ ان کی ڈیٹیل بعد میں بھی ہم دیکھیں گے but real quickly first fit میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کیو کو سرچ کریں گے پہلا پروسیس جو 200 ہنڈریڈ کے پارٹیشن میں فٹ ہو سکتا ہے اس کو لوڈ کر دیں گے ٹھیک ہے بیسٹ فٹ یہ ہے کہ ساری کیو کو سرچ کریں گے process that fits this partition the best یعنی جو زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کر لے گا اسپیس کو اس کو لوڈ کر دیتے یعنی اس کیس میں وہ پروسیس اس پارٹیشن میں آئے گا 200 ہنڈریڈ کے کی جو کہ 200 ہنڈریڈ کے کلوزسٹ ہوگا ان سائز ورسٹ فٹ میں بھی ہم ساری کے ساری کیو کو سرچ کرنا پڑے گا looking for a process that worst fit this partition یعنی چھوٹے سے چھوٹا پروسیس جو کہ کیو میں ہے اچھی پرفارمنس شو کرتے ہیں وہ first fit and best fit کرتے ہیں مور آن دس ایز وی موو آن ٹھیک ہے اگلی سلائڈ میں میں نے پکٹوریل اس کو دکھا دیا ہے کہ کس طرح یہ single queue with all these partition is associated اور جب ایک پارٹیشن ایمٹی ہوتی ہے then research the whole queue and bring appropriate size process into the memory depending upon اس کے کیا ہیں multiprogramming with fix task internal fragmentation جس کی میں نے بات کر لی ہے کہ on the average half of every partition would be unused اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل فریگمنٹیشن یعنی فکس اس پارٹیشن کے اندر کون سی اسپیس ان یوز ہو رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل فریگمنٹیشن تو ابھی میں نے آرگومنٹ دی کہ ایک پارٹیشن میں کیونکہ ایک ہی پروسیس جائے گا دی ایوریج ہی partition would be unused no sharing between processes کیونکہ پورے کا پورا پروسیس میموری میں جاتا ہے اور ڈفرنٹ پارٹیشن میں ہوگا اور ایک وقت ایک پارٹیشن میں ایک ہی پروسیس ہو سکتا ہے they can't be any sharing اور لوڈ ٹائم ایڈریس بائنڈنگ جو میں نے بات کی تھی اچھا یہ تو بات ہوگی multiprogramming with fixed number of task اگلی بات جو میں نے کرنی ہے وہ ہے multiprogramming with variable number of task لیکن وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے اس لیے وہ میں بات کروں گا اگلے لیکچر کے شروع میں انشاءاللہ تو آج کے لیکچر میں پرائمریلی ہم نے تین یا چار باتیں کی پہلے تو یہ کہ ہم نے ڈائنامک لنکنگ کو دیکھ لیا کہ وہ کیسے کام کرتی ہے کیونکہ پچھلے لیکچر میں بھی اس کی تھوڑی سی بات کی تھی تو میں نے اس میں زیادہ ریویو نہیں میں کروں گا دوسری بات جو ہم نے کی وہ اوور لیز کی تھی کہ کس طرح by partitioning your program into different pieces of code called overlays آپ تھوڑی اسپیس میں زیادہ بڑا پروگرام رن کر سکتے ہیں تو اس میں اگزامپل ہم نے لی تھی ایک ٹو پینس کمپائلر کی جس میں ہم نے کہا کہ پینس ون جو ہے وہ پارسنگ کرتا ہے اور سینٹیکس انالیسس کرتا ہے جب وہ کام ہو رہا ہوگا تو کوڈ جنریشن کا پارٹ جو کہ پینس ٹو میں ہوتا ہے اس کوڈ کی مین میموری میں ضرورت نہیں ہے so by first loading piece one and when done with piece one's work we can bring in piece two in the same area in the main memory where piece one was residing تو اس طرح کر کے ہم چھوٹی اسپیس میں بڑا پروگرام ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں very simple technique of virtual memory لیکن کام یہ سارا پروگرامر نے کرنا ہوتا ہے اینڈ اٹ مے اور may not be possible for all applications اس کے بعد ہم نے ساپنگ کی بات کی کہ ساپ آؤٹ اور ساپ ان اس کی کاسٹ کیا ہے what is its relationship with the round in case of round robin scheduler quantum کا سائز کا اس سے کیسے ریلیشن بنتا ہے کہ کیونکہ کانٹیکٹ سوئچ ٹائم زیادہ ہو جائے گا اگر سواپ آؤٹ سواپ ان ہو رہا ہو تو therefore the quantum should be such that we the overhead is minimal اور ہمارا جو نائنٹی ٹین کا رول تھا کہ جو کانٹیکٹ سوئچ ٹائم ہے یہ ٹین پرسینٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے compare to the quantum size اچھا وہ بات ہوگی سواپنگ کی تیسری ہم نے بات شروع کی تھی بات کی multiprogramming with fix number of task جس میں ہم نے کہا کہ مین میمری جو یوزر کا ایریا ہے اس کو فکس سائز پارٹیشن میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں at boot time of various size for example hundred K کی ایک پارٹیشن ہنڈریڈ ففٹی کی ایک ٹو ہنڈریڈ کی ایک تھری ہنڈریڈ کی ایک and so on so forth جو پروسیسز میموری میں لوڈ ہونے ہیں we'll put them into different queues each queue queue associated with each partition ٹھیک ہے لیکن اس میں ایشو جو یہ ہے کہ اگر ایک پارٹیشن ایم ہوتی ہے لیکن اس کے ایسوسیٹڈ کیو میں کوئی پروسیس نہیں ہے آل دو کے باقی جو کیوز ہیں ان میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا پروسیس ہو جو اس پارٹیشن میں فٹ ہو جائے لیکن وہ ہم نہیں کریں گے just because of the nature of our technique تو اس کیس میں یہ پارٹیشن وڈ بی ویسٹڈ دوسری یہ کہ کیونکہ ایک پارٹیشن میں صرف ایک پروسیس آ سکتا ہے at a given time on the average half of the partition میں بی ویسٹڈ ٹھیک ہے کیونکہ ایک وقت میں ایک پروسیس آ سکتا ہے مین میموری ایک پارٹیشن میں دیر فور شیئرنگ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تیسری بات یہ کہ کیونکہ ایک process depending upon it size وہ ایک ہی پارٹیشن میں جائے گا whether it is swapped out and swapped during its execution وہ ایک ہی پارٹیشن میں جائے گا ڈپینڈنگ اپون اٹ سائز تو ایڈریس بائنڈنگ جو ہے وہ لوڈ ٹائم پہ ہوگی ٹھیک ہے اتنی ہم نے بات کی تھی that we ran out of time تو اگلی جو ساری چیزیں including multiprogramming with variable number of task اور پیجنگ کے جو ایشوز ہم ڈسکس کریں گے کہ پیجنگ ہے کہ and so on and so forth all that next time ان شاء اللہ انٹل دین السلام علیکم